حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض واپس مانگنے آیا یا کسی اور مالی حق کا مطالبہ کرنے آیا اس نے کچھ نامناسب الفاظ کہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کی تعدیب کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ قرض والے کو اپنے ساتھی یعنی مقروض پر اختیار ہوتا ہے جب تک وہ ادائیگی نہ کر دے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چار سو پچیس